ایک سال سے کم عمر کا دمبا حضرت ابو کباش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھ مہینے کی عمر کے دمبوں کا ریوڑ لے کر مدینہ منورہ آیا مگر وہ نہ بکے پھر میری ملاقات حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بہترین قربانی چھ ماہ کی بھیڑ کی ہے بس یہ سنتے ہی لوگوں نے ان دمبوں کو جلدی جلدی خرید لیا فائدہ بھیڑ اور دمبا اگر ایک سال سے کم اور چھ ماہ یا اس سے زائد کا ہو مگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا نظر آتا ہو تو اس کی قربانی بلا شبہ جائز ہے حدیث شریف میں اسی کا تذکرہ ہے قربانی کے جانور کی آنکھوں اور کانوں کا معائنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گائے کی قربانی سات افراد کے لیے کافی ہے راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا اگر وہ قربانی کے لیے خریدنے کے بعد بچہ جنے فرمایا اس کو بھی گائے کے ساتھ ذبح کر دو میں نے پوچھا لگڑی کا کیا حکم ہے تو ارشاد فرمایا اگر خود چر کر قربان گاہ تک پہنچ جائے تو ٹھیک ہے میں نے پوچھا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اس کا کیا حکم ہے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی والے جانور کی آنکھوں اور کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں فائدہ دوسری روایت میں ہے کہ سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع کیا گیا ہے علماء کرام نے دونوں احادیث کو جمع فرمایا ہے کہ اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے تو قربانی منع ہے اور اگر اوپر سے ٹوٹ گئے تو جائز ہے واللہ اللہ بصواب ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا عمل ایک صاحب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قربانی کے بارے میں پوچھا کہ آیا یہ واجب ہے آپ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی اس شخص نے اپنا وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی بال اور ناخن نہ تراشیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے رکا رہے فائدہ اکثر علم کے نزدیک یہ حکم استحبابی ہے اور علماء کرام نے اس کی مختلف حکمتیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے بعض علماء کا ارشاد ہے کہ وہ اپنے جسم کے تمام اجزاء کے ساتھ قربانی کے وقت جہنم کی آگ سے نجات پائے بعض علماء کا فرمانا ہے کہ حجاج کرام کے ساتھ جزوی مشابہت کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ جانور کی قربانی کے ساتھ اپنے جسم کے بعض اجزاء کی قربانی بھی پیش کروانا مقصود ہو والله أعلم بصواب